ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر فقرا جنت میں مالدار مہاجر سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکاون یہ حدیث صحیح ہے